الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين صدق الله العظيم آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے میں عبادت کروں ان کی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو پکارتے ہو آپ فرما دیجئے لا اتبع احواءکم کہ میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا قد ضللت اذن وانا من المحتدین اگر تمہاری خواہش کی میں پیروی کروں تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہیں ہوں گا کل فرما دیجیے انی بھی بینت من ربی رب بھی بھی کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک گواہ کے ساتھ ہوں اور تم اس کی تکلیف کر رہے ہو ما عندی ما تستعجلون بھی میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم اجلت کے ساتھ طلب کرتے ہو ان الحکم اللہ للہ بس فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہے یا قص الحق کا وہ حق کو واضح کرتے ہیں وہ خیر الفاصلین اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کل آپ فرما دیجئے لو ان ما تستعجلون بھی اگر میرے دائرہ اختیار میں ہوتا جو چیز تم اجلت کے ساتھ طلب کرتے ہو لقز و بینکم تو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان کا تو ہو چکا ہوتا واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حق والوں کی راہ کو اور مجرمین کی راہ کو دونوں کو واضح بیان کیا ہے کہ یہ مجرمین کا راستہ ہے اس سے بچو ان پر عذاب آیا یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے اس پر چلو اس میں کامیابی ہے آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبودان باطلا ان بتوں وغیرہ کی برات کر رہے ہیں یعنی ان کی برات کرنا یہ امت کو بھی سبق دینا ہے ایمان والے کے پاس سب سے اونچی دولت جو ہے وہ ہوتی ہے توحید رسالت اور آخرت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں تین سب سے بڑی مرکزی چیزیں ہیں ایک توحید دوسری رسالت اور تیسرا آخرت کا اٹھنا حساب کتاب اشر یہ پھر اس کے تابع ہیں ساری چیزیں جب رسالت پر ایمان لایا توحید پر تو اللہ نے جو باتیں کہیں ان پر بھی ایمان ہے نبی نے جو فرمایا ان پر بھی ایمان ہے وہ ساری چیزیں پھر فرشتے بھی ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں مین تین چیزیں توحید بڑی دولت ہے اور انسان کے پاس علماء نے لکھا ہے کوئی سرمایہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے صرف اس کے پاس یہ دولت ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا یہ نیکی ہے اس کے پاس تو اس نیکی کا واسطہ دے کے اگر دعا کرے گا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور یہی وہ نیکی ہے جو انسان کو آخرت میں بھی بچانے کا سبب بنے گی یہی وہ نیکی ہے کہ جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی کلمہ پڑھ لیا اس کے مطابق اس کا ایمان ہے توحید پر ایمان ہے اس کا اور نیکی نہیں اگر اپنے عمال بد کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو وہ عارضی ہے دائمی ٹکانا ایمان والے توحید والے شخص کا وہ جنت ہے بس تھوڑی سزا کے بعد یا اللہ کے فضل اللہ معاف بھی کر دیں چنانچہ یہ قرآن مجید نے اعلان کیا ان اللہ لا ان یشرک به و ما دون لمن یشاء یشرک فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ پاک آخرت میں دنیا میں تو ہر گناہ معاف ہے شرک بھی معاف ہے سب گناہ چھوٹے بڑے جس طرح کبھی کسی سے گناہ ہوا کے دل سے معافی چاہے معافی ہو جائے گی آخرت میں شرک کی معافی نہیں ہے باقی جو گناہ ہے وہ ممکن ہے معافی بھی ہو جائے کسی کے سلا رحمی سے کچھ گناہ معاف ہو گئے کچھ شرک لے کر اگر آخرت میں پہنچ گیا پھر معافی نہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے خطاب ہوا اے نبی آپ بتا دیں انی نوہی تو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو مجھے منع کیا گیا ہے یہ بات بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی مشرقین مکہ کہتے تھے ہم ایک عرصے دراز سے اس مسلک پر چلے آ رہے ہیں بتوں کو بناتے ہیں پکارتے ہیں چلاتے ہیں نذرانے چڑھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے ادھر یہ مکہ ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو ہم پر عذاب آ چکا ہوتا ہم بھی ٹھیک لوگ ہیں اس لیے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا ہے اور آپ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ توحید کی بات ہے لیکن ہماری ساتھ مل جل کر رہے ہیں جو ہمارا پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے اس کی تھوڑی بہت بھی خیال رکھنا ہے تائید کرنی ہے وہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے مشرقی جس پر یہ عید نازل ہو گئی کہ اے نبی آپ صاف فرما دیں انی تو ان تدعون من دون اللہ مجھے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے میں ان بتوں وغیرہ ان کے سامنے کچھ ذرا برابر بھی <clears throat> ان کو کار مختار نہیں سمجھتا ہوں اور میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ یہ شرک اور بدت کر کر کے نا انسان کی عقل مسک ہو جاتی ہے حقیقت شناسی سے دور ہو جاتی ہے اب دیکھو نا ایک بندے نے خود ایک کاریگر سے بت بنوایا ہے اور پتھر ایک اچھا سا سنی گرے سنی وائٹ کو یہ پسند کرتے تھے پر پتھر لے کر آئے اس کاریگر کو کہا اس طرح کے ہیکل والا ایک بت بنا دو پھر اس کو لے کر گئے پھر وہاں رکھ دیا اور پھر اس کے بعد دی دیکھو نا عقل نہیں ہے نا علماء نے ایک اصول دین کے کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ عقل سلیم کو دعوت توحید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عقل سلیم کو جس کا دماغ درست ہے اس کو گناہ کبیرہ سے روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو توحید کی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے عقل سلیم خود سمجھتی ہے جس کا درست ہو نا عقل کا نظام ہوا سے ہم سا صحیح ہو تو وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ اللہ جو نظام اتنا بڑا چل رہا ہے یہ کوئی چلانے والا ہے میرا اس پر ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اما لونڈی کا ایک قصہ پیش آیا کہ یہ گونگی ہے تو گونگی ہے ہم اس کو کیا سمجھے یہ مسلمان ہے یا یہ جدھر سے پکڑی ہے تو وہی مذہب والی ہے وہی کافر ہے اس کو کیا سمجھے آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے توحید کی باتیں کریں اس سے پوچھیں اللہ کہاں ہے وہ کچھ بتائے گی اگر وہ یوں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ توحید والی ہے اور مسلمان شمار ہوگی اس کا عقیدہ درست ہے حالانکہ اس کے سامنے کوئی مبلغ نہیں آیا مبل اب آئی ہے وہ مدینہ میں گرفتار ہوگا انہیں شک ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے یا یہ ہی ہے لیکن وہ گونگی تھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے تو گنگی جو وقت بندہ جو گنگا ہوتا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے یہ دونوں نظام یہ سسٹم اکٹھے چلتے ہیں تو اب اس کے سامنے جو اشاروں کے ساتھ جیسے بات کر دی گئی تو انگلی اشارہ شہادت کی انگلی اوپر کی طرف اٹھاتی ہے کہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اللہ یعنی جس کے کانوں میں کوئی بات نہیں پہنچ سکتی گنگی بہری ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے یہ سارا نظام کو چلا رہا ہے تو جن دن عقل جنہوں نے اتنی بڑی بڑی عقل دماغ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو سمجھا سمجھا کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں نہیں آتی اس لیے نہیں آتی شرک کر کر کے رسم رواج یہ کام کر کر کے عقل مس ہو گئی ہے اب اتنا سوچنے کی بات ہے کہ خود پتھر بلایا خود بنوایا معبود پھر بیت اللہ کے قریب رکھ دیا اب وہ سارا کار مختار ہو گیا سب مشکل گسا ہو گیا تو اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے کل لات کا بے کم آپ فرما دیجیے میں تمہاری اس طرح کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ہوں اللہ کے راستے کے علاوہ اللہ اور حبیب کے راستے کے علاوہ جو راستہ بھی ہے وہ انسانی اختراع ہے انسانی ایجاد ہے خود انسان اس کا موجب ہے وہ خواہش ہے انسان جس چیز کا موجود ہے اس کی اپنی خواہش ہے نفس ہے وہ اس کے مطابق اس نے کچھ پڑھ لیے ہیں نظریے اور فلان فلان میں تو کہتا ہوں اس میں مثالیں دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم تو سارے شر کے دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارا علاقہ جو ڈی سی والے جانتے ہیں کوٹ گاؤں ہے پنڈی گھیر کے آگے تو راستے میں ایک جگہ پر لوگ اترتے ہیں جب ہم گاؤں جاتے ہیں نا سے اترتے ہیں کیوں اترتے ہو وہ ایک سوکھا ہوا درخت ہے اس کے ساتھ کچھ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں ادھر اس لیے اترتے ہیں کہ دانت میں درد ہے اس درخت میں کیل گھاڑتے ہیں تو دانت کا درخت ٹھیک ہو جاتا ہے ادھر کوئی پیر فقیر بیٹھا تھا اس کی یہ دعا شکایت یہ کیا ہے لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ہوں سب اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے ان سے زندہ ہیں تو دعائیں کرانی چاہیے وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے وہ دعاؤں کے محتاج ہیں وہ کار مختار کیوں ہیں کار مختار تو اللہ کی ساتھ ہے تو فرمایا کل جو بھی رسم ہے جو بھی بدت ہے جو بھی شرک کی قسمیں ہیں کتنی ہیں یہ سب انسانی اختراع ہے انسان کی اپنی ایجاد ہے اور ہر علاقے میں الگ الگ ہے اور ترکی والے بڑے انفی انفی ہیں نا ان کی بدت کی عجیب ہی طریقے ہیں انڈونیشیا والے ان کی صرف بدت کی اور طریقے ہیں ہمارے اور طریقے ہیں جدھر سرخ جھنڈی ہے جدھر پتھر کے اوپر تھوڑا سا تیل گرا ہوا ہے اسی کو اسلام اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اللہ کے سامنے اس مخلوق نے کبھی اس انداز میں ہاتھ نہیں جوڑے جس طریقے سے سرخ اور سفید جھنڈی کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہے سب کچھ یہ خواہش کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں قرآن اس کو اعلان کر رہا ہے لا تم اے نبی آپ فرما دیجئے یہ تمہاری من گھڑت چیزیں یہ خواہشیں جو ہیں ان کی میں پیروی نہیں کرتا ہوں یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہیں تب غلط تو اسے انا من المحتین اگر میں تمہاری خواہشوں کی پیروی کروں تو میں بھی پھر گمراہ ہو جاؤں گا میں بھی ہدایت نہیں کہوں گا بھائی دیکھو ایک مبلغ اسلام ہے اللہ کا پیغمبر ہے جلیل القدر ہے امام الانبیاء ہے وہ بھی وہی کام کرنے لگ جائے جن سے تمہیں روک رہا ہے تو پھر پیغام اچھا کہاں سے ملے گا ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ کیسے شخص کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بتوں کو اچھا سمجھو اور ان کے بھی کچھ خیال کرو صاف بات ہو گئی تو میں کل انی علاقی علابئی نت اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک گواہ ہے وہ گواہ میری تائید کر رہا ہے اور وہ گواہ قرآن مجید ہے اور یہ کہتے ہیں قرآن مجید یہ صحم مبین ہے یا جادو ہے یا فلاں ہے یا اپنی طرف سے گھر کر لائے تو اس کو قرآن نے اعلان کر دیا کہ تم بھی عرب ہو تم بھی اس طریقے سے کوئی ایک صورت لے آؤ دس صورتیں لے آؤ ایک جیسا قرآن لے آؤ وہ تو سبا مولتا جو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے اس وقت کے فسحا اور بلاگاہ نے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی فساحت و بلاغت والا کلام لایا جائے جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا جب سورہ انا عطینہ کل کو نازل ہوئی کہ اس کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لکھ کر لٹکا دو جیسے لٹکا دیا وہ جتنے کسائے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا چیلنج کرتے ہوئے لگے ہوئے تھے لٹکے ہوئے تھے ان فصیح و و شاعروں نے اپنے وہ کسائد اتار لیے اور ساتھ جملہ لکھ دیا کہ کلام البشر یہ جو اتنا آکینہ کلکوشل صورت ہے یہ کلام بشر نہیں ہے کلام بشر وہ تھا جو ہم نے لکھا مسلمان نہیں ہوئے ان میں سے ایک آپ کوئی نزدیک آ گیا مسلمان اس وقت نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کسائے اتارے لیکن ان کے پاس انصاف کا پیمانہ تھا کہ جب وہ کل کوثر صورت کو دیکھا اپنے کسائے اتار لیے انصاف یہی تھا کہ ہمارا کلام کلام بشر ہے یہ جو بٹکایا گیا ہے یہ کلام بشر نہیں تو اگر علی عصب اللہ ان کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھر لیا ہے تو تم بھی عرب ہو گھر کے لے آؤ واضح بات ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس سے نہیں ہے وہ قصائد والوں نے اپنے قصائد اتار دیے پر میں میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک گواہ ہے اور وہ قرآن مجید ہے وہ قسم تم بھی اور تم اس کی تقسیم کرتے ہو ماں بھی ماتستہ جلو نبی تم جو اجرت کے ساتھ جلدی طلب کرتے ہو نا کہ لے آؤ فلانا فلانا یا نہیں مانتے تو عذاب لے آؤ ہم کام کرا لیں پیسہ بنا علی ہم جب آپ کی بات نہیں مانتے تو پتھر ہمارے اوپر کیوں نہیں برسات اس طریقے سے دھمکیاں تو فرمایا میں نے حکم اللہ اللہ کا امر ہے کب اس نے عذاب دینا ہے کب اس نے معجزہ دکھانا ہے یا الفاصلین وہی ہم کا فیصلہ کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اے نبی اپنا تعارف کراتے ہوئے فرما دیجئے جو تم چیزیں جلدی طلب کرتے ہو میں ان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں میرا اختیار یہ ہے کہ میرے رب کا میری طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ تمہارے سامنے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 اللہ سب کچھ اختیار اللہ رب العزت کا ہے یہ قص الحق کا وہی فیصلہ کریں گے وہ وقیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم فرما دیجئے کہ اگر میرے قبضہ اختیار میں ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان کب کا ہو چکا ہوتا واللہ عالم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے بات کل ہو رہی تھی کہ عذاب کا بھیجنا کسی کو ہدایت دینا توبہ کی توفیق دینا یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے کلندی اعلیٰ نتم ربی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں یہاں بینہ سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میرے پاس جو کتاب ہے یہ میری صداقت پر گواہ ہے دلیل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے تو پھر تم بھی ارب وہ گھڑ لو تو پھر سمجھ آ جائے گی بات کہ میں نے بھی گھڑی ہے لہٰذا جس پر میں کل بات کر چکا ہوں وہ کسائد کی وغیرہ پھر یہ لوگ آگے سے بے ادبی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالینہ ہجارتمن بے عذاب اللہ الصادقین کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانتے آپ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ اللہ کو بتا دو ہمارے اوپر عذاب آ گئے آپ عذاب لائیں نا پھر کیوں نہیں آتے آپ عذاب بھیجیں یہ کا جملہ ہے ہر گرمی ہے یعنی ایک گناہ <clears throat> کے اوپر اور سرکشی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ ماں اندی ما ماں دستہ جلو نبی میرے قبضہ اختیار میں نہیں ہے آپ ان کو بتا دیں آپ لوگوں کو ہدایت دینا توبہ کی توفیق ہو جانا یا تمہارے اوپر عذاب کا جلدی آ جانا یا تاکید کے ساتھ آ جانا ماں اندی مادستہ عجل و نبی یہ میرے اختیار میں نہیں ان الحکم اللہ بس سب کچھ قدرت قبضہ قدرت اور اختیار اللہ رب العزت کا ہی ہے وہی حق بات بھیجتے ہیں وہی میں بیان کر رہا ہوں وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو عذاب دینا ہے یا توبہ کی توفیق بعد میں ہو جائے گی یا کیا ہے میرے قبضے قدرت میں یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت میرے اوپر وہی بھیجتے ہیں میں وہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں سمجھاتا ہوں بیان کرتا ہوں کل ورنہ ہندی اسی بات کو دوبارہ ذکر کیا ہے فرمایا کل ورنہ ہندی ماتستہ لکز یا آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے قبضہ اختیار میں ہوتا وہ کچھ جو تم جلدی طلب کرتے ہو تو پھر تو معاملہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان یہاں پر قرآن مجید کی اس عید سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ یہ لوگ عذاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو آپ جلدی عذاب لے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ رہی ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ عذاب کا جلدی بھیجنا کب بھیجنا یہ میرے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے یہ اللہ کا عمر ہے یہ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو نہیں بھیج رہے اور یہ مانگ رہے ہیں بے ادبی کر رہے ہیں گناہ اور سرکشی ہر روز کر رہے ہیں خطا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاب اتار رہے ہیں استحضا کر رہے ہیں ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں اور عذاب نہیں آ رہا عذاب میں تاخیر اللہ تعالیٰ کی ناواقفیت یا عاجز ہونے کی دلیل نہیں ہے عذاب میں تاخیر کہ اللہ ان کو جانتا ہی نہیں ہے یہ غلطیاں کر رہے ہیں سرکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ اور ناواقف ہے اللہ جاہل ہے یہ بات بھی نہیں علاج اور یہ بات کہ عذاب میں تاخیر ہے نبی کی بے ادبی ہو رہی گستاخی ہو رہی آوازیں کسی جا رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں دکھاؤ عذاب اور عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ کے عاجز ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے عذاب کی تاخیر قرآن وزیر نے بتایا ہے کہ اللہ کی حکمت اور حلم صفت کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہوتی ہے اللہ کی حکمت ہے وہ دوسرے مقام پہ فرمایا لی رحم ان نقی قیمتی کہ ہم جیت دیتے ہیں پھر دیکھ لیں گے جب ہم پکڑیں گے دوسرے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لیز دادو اسما ان نملی رحم لیز دادو اسما کہ ہم ایسے سرکشوں کو اور مہلت دیتے ہیں بے اسما تاکہ اور جو گناہ کرنے ہیں اور کر لیں سزا سخت آخرت میں ہوگی تو ایسی سرکشی ضد و ذدعنات نبی کو اعضاء اور استضاء پہنچائی جا رہی ہے عذاب میں تاخیر اللہ کی حکمت کے اوپر مبنی ہے بات یا اللہ کی صفت حلم پر مبنی ہے وہ دوبارہ وہ برداشت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حل اتنی غالب ہے جیسے صفت رحمت غالب ہے کہ عام لوگ روز مرہ میں ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ والدہ بھی ناراض ہو جاتی ہے تو بدعا فوراً کر دیتی ہے اور کوئی رشتہ دار کوئی استاد بھی بہت جلدی بدعا انسان میں اجرت ہے لیکن اللہ کا جلدی بدعا جو کی جاتی ہے اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ اس کی تیزی کے اوپر مبنی ہے اجرت کے اوپر مبنی ہے ایک حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ پاک اگر میری قوم میں سے کوئی میری امت میں سے کوئی کسی مسلمان کے بارے میں بد دعا کریں تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس امتی کی بد دعا دوسرے امتی کے جو خلاف ہے جلدی قبول نہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست ہے اللہ رب العزت کے سامنے یہی وجہ ہے نہیں تو اگر جلدی بد دعائیں کپور ہو جاتی ہوتی تو کب سے نظام سارا درم برم ہو چکا ہوتا یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی ضد انعد استضاء ایزا سب کچھ سامنے رکھ کر عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے عذاب نہیں آ رہا یہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کے عاجز ہونا یا جاہل ہونا اس وجہ سے نہیں اللہ حضب اللہ نہ اللہ عاجز ہیں کہ کمزور ہیں یا ناواقف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے حکومت میں ادھر کیا ہو رہا ہے اس کونے میں کیا ہو رہا ہے ایسی بات نہیں وہ اس کا علم محیط ہے تاخیر عذاب کی وہ حکمت پر مبنی ہے یا حلم پر مبنی ہے بردباری ہے دیکھ لیں گے اسما ہو سکتا ہے یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عذاب کی اجلت مانگ رہے ہیں آپ دائیں نا جس عذاب سے متراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بتائیں میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے جلدی عذاب بھیجنا یہ لیکن ایک دوسرا واقعہ ہمارے سامنے ایسا ہے کہ اس میں تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے عذاب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک وقت پر ہم و حزن کی حالت جیسے انسان پر ہوتی ہے نا اور بیٹھا ہو لیٹا ہو اور سوچ رہا ہو یہ حالت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کہ اللہ کے رسول لگتا یہ ہے آپ کے اوپر رضو عہد والا دن بہت تکلیف والا دن گزرا ہے اس وقت کوئی تازہ تازہ ہی رضو عہد ہوا تھا ضرور اس میں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ ستر کے لگ بھگ شہید ہوئے اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور یہ آپ پر بہت بڑا غم کا دن تھا اور اس حالت یہ حالت تھی کہ آپ جب تک حیات رہے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ عہد اور خصوصاً اپنے چچا حضرت حمزہ کے مزار کے اوپر جا کر دعا اور سلام کے لیے حاضر ہوتے رہے ہیں یہ اسی غم کی تلافی ہوتی رہی میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ ایسا غم و حزن تھا شہدائے بدر کا کہ آج بھی لوگ حاجی عمرہ کرنے والے شہدائے عہد پر جب سلام کرنے جاتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرنے جاتے ہیں تو آپ کے آنسوؤں کا اثر آج تک آپ کے امتیوں کی وجہ ہوتا ہے اور وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں حالانکہ سے چودہ سو سال گزر گئے ہیں ایسا کام تو حضرت عائشہ سے دیگر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کے اللہ کے رسول آپ پر لگتا یہ ہے کہ عہد کیا جو غم ہے یہ زیادہ آپ کو تکلیف دے گیا آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کی قوم نے جو مجھے غم پہنچایا وہ زیادہ ہے عہد کا غم مجھے اتنا نہیں تھا اتنا نہیں ہے آپ کی قوم نے جو غم پہنچایا تھا وہ زیادہ تھا اس پر پھر آپ نے قصہ بیان کیا کہ میں جب مکی زندگی میں تبدیل کرتا رہا کرتا رہا مجھے کوئی صحیح امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تو میں پھر طائف کی طرف چلا گیا اور میرے کوئی پرانے رشتہ داری طائف کی طرف رہی آپ کو جو دودھ پلانے کا نظام قبیل بن استعد کی اس خاتون حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا وہ بھی طائف کے قریب بستی ہے تو یہ سارا علاقہ ہوا آب و ہوا کے لحاظ سے اچھا تھا کچھ آپ کے رشتہ دار بھی اس علاقے میں رہتے تھے آج کل اس جگہ پہ جہاں حضرت حلیمہ ساگیہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جس میں آپ رہے ہیں اور دودھ کی اور دوسری پرورش حضرت حلیمہ نے کی اس جگہ پر میکات ہے طائف سے تھوڑا سا آگے ہے میکات ہے اور جس جگہ پہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اس پر آج مسجد ہے تو طائف میں کچھ میری رشتہ داری تھی میں اس رشتہ داری کو سوچتا ہوا ادھر چلا گیا کہ مکہ میں مجھے تبلیغ میں مایوسی سی لگ رہی ہے تو ان کو سمجھاتا ہوں کیا وہ رشتے دار قبائل ہیں اس چیز کا خیال کر لیں میں سب سے پہلے ابن ابن عبد عبد نام ہے یادین سردار تھا اس سے اور دیگر کو میں نے کہا آپ لوگ جمع ہو جاؤ میں نے بات کرنی ہے میں نے بات کی لیکن مجھے جو ذرہ برابر کوئی امید تھی تو وہ امید بالکل برعکس ثابت ہوئی انہوں نے ایک تو بے ادبی کی بات نہیں مانی اور حتیٰ کی یکدم پروگرام بنایا اور بچے سارے جمع کیے اور میرے اوپر پتھراؤ کیا اس حد تک پتھراؤ ہوا کہ میں خون میں وہ ایک قسم کا نہا لیا میں نے اور میں بے ہوش ہو گیا کرنے کرنے سالب ایک جگہ ہے اللہ عالم سالب تو عربی زبان میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس وادی میں زیادہ ڈومر ہوں جیسے آج کل کے مکہ کی باغ وادیوں میں انتہائی زیادہ بندر ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو ابن عبد یا لیل کے پاس گیا ان نے بے ادبی کی بات نہیں مانی اور اس سے بڑھ کر میرے اوپر پتھراؤ کیا میں خون میں بالکل لٹپت ہو گیا بے ہوش ہو گیا یہی وہ بات ہے کہ جس میں آپ کا اتنا خون بہا ہے کہ آپ کی جوتیوں میں آپ کے پاؤں چپک گئے تھے خون جب خشک ہوا تو پاؤں چپک گئے پھر جب میں ہوش میں آیا تو ایک بادل سا آیا اور اس میں مجھے سلام آیا اور اس نے تعارف کرایا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ کا دکھ جو ہے اللہ کو بھی بہت ناگوار گزرا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ملک الجبال پہاڑوں والا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا آپ سے اجازت جائے گا کوئی بات چیت کرے گا بس تھوڑی دیر بعد پہاڑوں والا نگران فرشتہ آ گیا اس نے مجھے سلام دعا کے بعد یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت آپ کو اختیار دیتے ہیں اگر آپ طیب کی اس بستی کو ختم کرنا چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں گا اور ان کو آپس میں پیس دیتا ہوں یہ آپ کو اختیار ہے آپ اجازت دیں تو ہم اس بستی کو ختم کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں فن اللہ آپ نے جملہ کہا ہے میرے رب میری اس قوم کو ہدایت دے دے یہ میرے سے ناواقف ہیں مجھے سمجھتے نہیں پہچانتے نہیں ہیں اگر مجھے سمجھ لیں اور پہچان لیں تو میرا پیغام یہ ضرور مان لیں گے چنانچہ پھر یہ اس ادھر تو یہ آیا کہ ماتستہ جلو ابھی مجھے قدرت نہیں ہے قبضۂ قدرت نہیں کہ میں عذاب دے سکوں لیکن ادھر قبضۂ قدرت دیا گیا اور آپ نے اختیار گویا کہ اپنا عذاب دینے کے حق میں وہ اور نہیں قبول کیا اور معاف کر دیا کہ بعد میں قوم گویا کہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے تو یہاں جو قبض قدرت عذاب دینے کے بارے میں نفی ہے تو انہوں نے جب مطالبہ کیا عذاب کا تو آپ نے کہا میرے پاس عذاب دینے کی کوئی قدرت نہیں اللہ عذاب دینے والا ہے میں تو پیغام سنانے والا ہوں جہاں اختیار دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اس اختیار کو گویا کہ نافذ العمل نہیں کیا معاف کیا ہے ہوا یہی ہے جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد غزوہ حنین ہوا جو مکہ کے قریب جہاں پر آج کل جہرانہ صاحبان احرام باندھتے ہیں نا مکہ میں جہرانہ وہ حنین کا علاقہ ہے پھر جب حنین کا علاقہ فتح ہوا تو محاصرہ کیا آپ نے طائف کا اور ایک مہینہ محاصرہ رہا آپ کو شرح صدر نہیں ہوا اور آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے تو دعا کی ہوئی ہے کہ یار آپ یہ نہیں سمجھتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں لوگ مجھے سمجھ لیں تو یہ ہدایت پر ہو جائیں گے آپ نے محاصرہ ختم کرایا مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے گئے ایک مدت کے بعد یہ طائف والے لوگ آ کر طائب ہوئے اور سارے حلقہ لوگوں اسلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و لر ول بہر وا تسمیم و رقتیم علیام غلا حبتین فی غلماتی فی کتابی مبین بغلفا کو سم یس فیگزا اجلم مسم سمئی مرکوم سمبیو بامل سدی وعندہ مفاتق الغیب اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں لا علم اللہ ہو غیب کلی کوئی نہیں جان سکتا مگر اللہ ہی ویعلم ما فی البر والبحر اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں چیزیں ہیں اور سمندروں میں ہیں قماکس کو تو مبرکت اللہ یا کوئی پتہ زمین پر نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے ولا حبت فی ظلمات الارض اور کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں ہو یا کوئی تر چیز ہو یا کوئی خشک چیز ہو فی کتاب میں مبین یہ سب کچھ <clears throat> واضح کتاب میں موجود ہے وہ الزی جی یا کم بلئی وہ اللہ وہ ہے جو تم کو رات کو نیند کی صورت میں موت دے دیتا ہے وہ یا عدم و ماجرہ تم بن نہار اور وہ اللہ ہے جو جانتا ہے جو کچھ تم دن کو کام کاج کرتے ہو سب میں اب آس حکم فی پھر نیند کے وقت نیند دے کر نیند پوری کر کے پھر تمہیں اٹھاتا ہے کہ اجل مسمہ تاکہ تم جو وقت مقررہ ہے تمہارا موت تک وہ پورا کر لو وہ ٹائم جو باقی ہے میں علیہ مرضی حکم پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس کے سامنے جمع کیا جائے گا تمہیں ثم ينبئكم بما كنتم تعملون پھر حساب کے وقت وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے بات کل سبق کے آخری حصے کی یہ تھی کہ اس صحت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی نے مکہ کو جواب میں یہ فرمایا کہ عذاب دینا یا کوئی معجزہ دکھانا یا ہدایت دینا یہ میرے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے یہ اللہ کے قدرۂ قدرت میں ہے اور طائف والے واقعے میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا عذاب دینے کے بارے میں کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں لیکن آپ نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ یہ قوم ابھی مجھے جانتی نہیں ان کی ہو سکتا ہے نسلوں میں سے کوئی مجھے جان دے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا میں کل بتا رہا تھا آخر میں کہ حنین اس مقام پہ ہوا ہے جہاں جیرانہ مقام پہ حاجی صاحبان عمرے کا ایران باندھتے ہیں وہاں مکہ سے باہر جب حرم سے باہر نکلے نا تو یہ ٹیکسیوں والے اعلان کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ اور بڑا عمرہ بڑا عمرہ وہ جیرانہ میں لے کے جاتے ہیں جو پیٹ کی طرف ہے یہاں سے آپ نے ایران باندھا تھا جب غزوہ حنین میں آپ کو فتح لباق میں عطا کی تو شکرانے کے طور پر آپ نے مقامی حقص جیرانہ سے شکرانے کے عمرے کا احرام باندھا تھا اب بھی آج ہی وہاں سے احرام باندھے ہیں قصبۂ حنین کی فتح کے بعد جب آپ نے شکرانے والا عمرہ ادا کیا تو پتہ چلا کہ طائف کے کچھ قبائل ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں آپ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے طائف کی طرف چلتے ہیں جب طیب کی طرح آپ بما صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور طیب اب تھوڑا بڑا شہر ہو گیا ہے وہ چھوٹی سی ایک وادی تھی چھوٹا سا شہر تھا گاؤں تھا آپ نے اس کا اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹیپ کا محاصرہ کر لیا جائے یہ محاصرہ پورا ایک مہینہ رہا اس کے اندر آپ کے رشتہ دار وہی تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی تھی اور اب بھی ان کے نظمیں آباد تھیں اسی میں ایک مہینہ محاصرے کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرتے کہ انہوں نے اندر سے کوئی اقدام نہیں کیا کوئی تیر یا تلوار چلانے کی کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے مہینے کے محاصرے کے بعد حکم فرمایا کہ واپس مدینے کی طرف چلتے ہیں پھر چند ہی سال بعد چند سال کیا تقریباً سال کے لگ بھگ پھر طائف کا وفد مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے کہ ہم سارے طے ہو چکے ہیں ہمیں حق سمجھ آ گیا ہے اور ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور پھر ہم جا کر اپنی قوم میں اعلان کریں گے وہ بھی سارے پھر مسلمان ہو جائیں گے تو طائف والے اس طریقے سے یوں سارے مسلمان ہو گئے میں یہ آخر میں کل بات کر رہا تھا میں ان کا ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئی ہو کہ جب طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ خون میں لتپت ہو گئے اس اتنے ظلم و ستم کے باوجود آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ میری یہ قوم ہے ان کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے نہیں یہ اسی دعا کا یہ اثر ہوا جو چند سالوں کے بعد <clears throat> ظاہر ہوا کہ طائف والے سارے کے سارے بغیر جنگ و جدال کے مسلمان ہو گئے تھے مدینہ میں آ کے تھے <clears throat> کل کے سبق کی یہ آخری بات تھی بتایا یہ جا رہا تھا کل کے سبق میں کہ <clears throat> عذاب دینے کا اختیار عدیت دینے کا اختیار معجزات دکھانے کا اختیار ہر وقت ہر گھڑی نبی اباب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے جب اللہ کا امر ہو تو اس وقت معجزات بھی دکھائے جاتے ہیں آج کے سبق میں بھی توحید کی بات ہے پر میں مَفَاتِحُ بہو مفات بلب لاجا اللہ اللہ کے پاس ہی ہیں غیب کی چابیاں کوئی نہیں غیب جانتا مگر اللہ ہی جو کچھ خشکی میں ہے سمندروں میں ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوق ہے کیسے عذاب ہے کیا کچھ ہے اور جو درختوں کے ان گنت پتے ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کون سے پتے نے کب نکلنا ہے کب گرنا ہے سب اس کے علم میں ہے جو دانہ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے بطور بیج کے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کس کو نکالنا ہے کس کو مردہ کر دینا ہے اور کوئی تر چیز کوئی خشک چیز اللہ فی کتاب مبین مگر سب اللہ کے پاس واضح کتاب میں موجود ہے اس واضح کتاب کتاب مبین سے مراد جو لوہ محفوظ کے پاس ایک تختی ہے جس کے اوپر اس طرح کی ان تمام اشیاء کا علم اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے بات یہ کہ غیب کی تمام چابیاں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو غیب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتے ہیں حاضر کو جانتے ہیں سب کو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری نسبت سے ہمارے سامنے کوئی چیزیں ظاہر ہیں جو نظر آ رہی ہیں کوئی ہمیں ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہم سے پوشیدہ ہیں تو انسانی نسبت کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ظاہری چیزیں بھی اللہ جانتا ہے پوشیدہ چیزیں بھی اللہ جانتا ہے یعنی کس کے سامنے جو چیزیں ظاہر ہیں انسان کے سامنے جو چیزیں ظاہر ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے انسان کے سامنے جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ اللہ وہ بھی اللہ جانتا ہے ورنہ غیب کی جو نسبت اللہ ہے وہ کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے وہ سب اس کے سامنے شاعری ہیں واضح ہیں حاضر جو سمجھایا جاتا ہے اللہ مشاہدے کو بھی جانتا ہے غیب کو جانتا ہے ہماری نسبت سے ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں پڑی ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے جو ہم سے غیب چیزیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت تامہ اور ایک ہے علم مجین علم کامل ایک ہے قدرت کا کچھ حصہ کسی نبی کے ہاتھ دے دینا یا علم کا کچھ حصہ انبیاء امبیار اسرات کو دے دینا یہاں پر ایک نقطہ ہے جس میں لوگ فرق نہیں کر سکتے اور عقیدہ ان کا غلط ہو جاتا ہے یاد رکھیں علیہ وسلاۃ وسلام کا علم انسانی نقطۂ نظر کے مقابلے میں بہت بڑا علم ہے انبیاء کے پاس پورا علم شریعت کا علم تکمیل کا سب علم انبیاء علیہ السلام کو ہے امم سابقہ کا اپنی شریعت کا علم ہوتا ہے لیکن انبیاء کو اتنا علم جو عطا کیا گیا وہ اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کا جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا اللہ نے علیہ علیہ السلام کو نہیں دیا اس پر وہ بات شاہد ہے اور دلیل ہے جب حضرت خضر علیہ السلام موس علیہ السلام کو آپس میں دریائی سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا نے آ کے اس سمندر سے پانی لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے موس علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے اس چڑیا نے پانی لیا ہے سمندر سے تو علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے کا میری اور آپ کی انسانیت کے علم کی نسبت اللہ کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ سمندر سے ایک چڑیا نے اپنے چونچ میں پانی لیا ہے اصل بات یہ ہوئی حضرت علیہ السلام نے بیان کیا وہ بیان لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں ایک شخص خوش ہوا کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ موسا آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے بس اللہ کی طرف سے یہ بات ہونی تھی موس علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ نہیں میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ نے حکم دیا کہ اے بھوسا جاؤ فلانے دریا اور سمندر کے کنارے پہ ہمارا ایک بندہ وہاں ہوگا اس سے ملو اس سے علم سیکھو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ پھر لمبا واقعہ سورت میں ان شاء اللہ آئے گا وہ بچے کو قتل کرنا وہ تب کے کشتی کا توڑنا لیکن وہاں پر جو ہمارے موضوع سے مناسب بات ہے کہ ایک چڑیا نے پانی لیا اور خد علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے موسا ہمارے علم کی نسبت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی دریا ہے ایک طرف اور ایک طرف ایک چڑیا نے چونچ میں پانی لیا لوگ انبیاء علیہ صلاحت وسلام کو جو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں وہ بہت علم ہوتا ہے علم شریعت بھی ہے علم تکوینی بھی ہے علم مامزہ بھی انہوں میں سابقہ کا اللہ باغ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں یہ کتنا علم نبیوں کا دیکھ کر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ اور نبی برابر ہیں اللہ نے سب کچھ ہی انبیاء کو علم عطا کر دیا گیا ہے یہ غلط ہے اللہ کا علم بہت وسیع ہے وہ علم کلی ہے وہ علم محیط ہے تمام اشیاء کا علم ہے خواہ وہ شریعت سے متعلق ہیں جانداروں سے متعلق ہیں ولاد سے متعلق ہیں نظام چلانے سے متعلق ہیں وہ اللہ کا علم محیط ہے علم کلی ہے انبیاء کو بہت علم دیا جاتا ہے لیکن علم انبیاء کو حاصل نہیں ہے جتنا اللہ کا علم ہے نبی کا علم ہے یہ نہیں دوسری بات انبیاء وسلام کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا پورے سینکڑوں والے قافلے نے اپنے تمام ضروریات پوری کی دو کلو آٹا غزوہ احزاب میں پورے قافلوں کے لیے روٹی کا سبب بن گیا وغیرہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں یہ معجزات ہیں معجزات کا مطلب ایک خر کے عادت چیز ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے جب کسی پیغمبر کے اوپر یہ حکم ہوتا ہے اجازت ہوتی ہے تو وہ خر کی عادت چیز سامنے آتی ہے یہی بات اور رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ان سے کرامت ثابت ہو جاتی ہے جو عام انسان سے نہیں ہو سکتی ان کے نیک اور بزرگ ہونے کے لحاظ سے کوئی کرامت کرامت کا ظاہر ہونا کسی ولی سے کسی صحابی سے معجزے کا ظاہر ہونا کسی نبی سے یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ نبی بھی قدرت تامہ کا اختیار رکھتا ہے یہاں اجتباع ہے یہ نقطہ ہے جس سے عام کمزور علم والے شخص کو شبہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انبیاء کی قدرت بھی قدرت تامہ ہے اور نبی کے وسیع علم کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا علم بھی علم محیط ہے یاد رکھو یہ بات نہیں اللہ کی قدرت قدرت تامہ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو فرق عادت اور کام علیہ صلاحات والسلام کے ہاتھوں سے ظہور فرما دیتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ ظاہر نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں تمام انسانیت کے نقطۂ نظر کی نسبت سے انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کا علم بہت اونچا ہے بہت وسیع ہے پھر امام الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہر جگہ ایسا نہیں کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا اللہ کا علم ہے نہ نبی کی قدرت اتنی ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے موجزات کو دیکھ کر لوگ انبیاء کو قدرت تامہ کا مختار سمجھنے لگ جاتے ہیں نبی کے علم کو وسیع دیکھ کر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نبی کا علم علم کلی ہے اللہ کا علم علم کل نہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے بہت کلی ہے نبیوں کو اللہ نے علم بتا دیا لیکن پورا جو اللہ کا علم ہے وہ نبیوں کا علم شریعت کا علم ہوتا ہے نبیوں کے رہا ہے یہاں بھی یہ بتا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ غیب کے خزانے سب جو کچھ سمندروں میں ہے بر میں ہے بہر میں ہے ظلمات میں ہے خشکی ہے تر ہے سب اللہ کے لیے وہ الزی تم بل وہ عالم جراف تم بن نہار دیکھو اللہ کی قدرت ہے تو رات کو سلاتا ہے ایک قسم کی وفات ہو جاتی ہے علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ روح انسان کی یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک حیوانی روح ایک انسانی روح انسانی روح جب جدا ہوتی ہے تو انسان نہیں ہوتا پھر اس کو میت کہتے ہیں انسانی روح جب انسان رات کو نیند کرتا ہے تو وہ نکل جاتی ہے اور نکلنے کے بعد امر ربی میں وہ ادھر ادھر سیر کرتی ہے آپ دیکھو نا بہت سارے لوگ کہاں پوچھتے ہیں ہم نے رات کو بیت اللہ دیکھا ہے ہم طواف کر رہے تھے یا عمرہ کر رہے تھے کوئی کہتا ہے میں اپنے گاؤں میں گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ مکان گر گئے فلاں یہ اس کی روح انسانی اس سے نکل کر رات کو جدا ہو گئی اللہ کے امر سے جدھر اس کو حکم تھا وہ ادھر پھرتی رہی جب اس کی نیند ختم ہونے کا وقت آیا وہ انسانی روح واپس آ گئی حیوانی روح ادھر ہی رہتی ہے جس سے اس کا دل چلتا رہتا ہے اور وہ زندہ ہے جب حیوانی انسانی دونوں روحیں جدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس انسان کے اوپر فوت ہو جاتی ہے بات درمیان میں رہ گئی ان شاء اللہ تعالیٰ صدق اللہ وہ اللہ وہ ہے جو جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کچھ کام کرو گے پھر سم یباسکم فی لیقضا اجلم مسمہ پھر نیند سے تمہیں اٹھا دیتا ہے جب اجل ابھی تک باقی ہو تاکہ اپنی مدت عمر پوری کر لو سم مرجے ہو پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے پھر بتا دے گا اللہ پاک تمہیں بما کن تم پاملول ان اعمال کے بارے میں جو دنیا میں کرتے رہے تھے بات ہو رہی تھی علم غیب سے متعلق و عمدہ فاطح الغیب لا لمحا اللہ کہ علم غیب کلی وہ اللہ پاک کی ہی صفت ہے جتنا اللہ تعالیٰ علم انبیاء علیہ السلام کو عطا کر دے اتنا ان کے پاس ہوتا ہے قرآن مجید نے اس بات کو کئی مقام پہ ذکر کیا ہے انبیاء علیہ وسلام کے واقعات قرآن نے بیان کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور ان کے واقعات بتائے انہوں نے ثابت کر کے نبیوں کے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو آخر میں یہاں یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کا فرمایا دل کا من امبا الیک اے نبی یہ آپ سے غیب والی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتائی آپ کو نہیں پتہ تھا علیہ السلام کا واقعہ عود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا فلاں فلاں پیغمبروں کے یہ اور باتیں بھی ما کن تب انتا انتا کو مکمن قبل حاضہ نہ آپ کو پتہ تھا یہ واقعات میں سابقہ والے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے نہ آپ کی قوم کو کسی کو نہیں پتہ تھے من الغیب ہے یہ روح کی آئے ہم نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے وہ علم ذاتی نہیں ہوتا انبیاء کا علم علم عطائی ہے ربانی علم ہوتا ہے اللہ عطا کرتے ہیں کسی نبی کو تھوڑا دیا ہے کسی نبی کو زیادہ دیا ہے تیسرے پارے میں تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے فرمایا تل پر رسول و فضلہ باز علاقاس ہم نے سب انبیاء بھیجے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے نہ کسی کو نبی بنایا کسی کو رسول بنایا کسی پر چھوٹی کتاب نازل ہوئی کسی پر بڑی کتاب نازل ہوئی کوئی بڑی قوم کے لیے آیا کوئی چھوٹی قوم کے لیے آیا اور فضیلت کے لحاظ سے سب میں فرق رکھا سب سے اونچے امام نبی امام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو علم جو ہے انبیاء کے پاس علم ربانی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے علم غیب کلی نہیں جانتے چنانچہ سورہ لقمان ختم ہو رہی ہے اس میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث الغیث و في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت تمو ان اللہ علیم خبیر کہ اللہ پاک کے پاس ہی ہے علم بارش برسانے قیامت کا کب واقعہ ہوگی علامات قیامت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور یہ حدیث میں ایک مستقل کتاب ہے علامات قیامت پہلے فتن کتاب الفتن حدیث والے لکھتے ہیں پھر اس کے بعد علامات قیامت یعنی قیامت سے پہلے فتن کا دور آئے گا کہ سمجھ نہیں سکے گا انسان یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پھر اس کے بعد موٹی موٹی علامتیں آئیں گی پھر قیامت آئے گی تو علامات تو قیامت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اللہ پاک نے اتنا ہی عطا کر دیا تھا لیکن فکس تاریخ کہ کس وقت کس ٹائم کس گھڑی کب کس سن میں آنی ہے علامات بتائیں محرم میں آئے گی جمعے کے دن ہوگا فلان ہوگا یہ باتیں ہیں لیکن کہ کس وقت کس گھڑی میں قیامت آئے گی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے وہ یونزر الغیث بارش کب آئے گی کتنی آئے گی کیسے آئے گی تھوڑی آئے گی زیادہ آئے گی کہاں آئے گی یہ سب علم اللہ کے پاس ہے ہمارے جو موسمیات وغیرہ والے یہ بتاتے ہیں نا تو وہ ان کے آلے میں آپ مجھ سے بہتر یہ علم جانتے ہیں ان کے آلے میں ہوائیں آ جاتی ہیں جب تو وہ آلہ بتاتا ہے ہوائیں بھاری ہیں بوجل ہیں ٹھنڈی ہیں فلان ہیں فلان لیکن اللہ کو تو اس سے پہلے سے یہ علم ہے کہ کب ہوائیں چلیں گی کب بارش برسانی ہے کتنی برسانی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں اور کیسی آئے گی نقصان والی ہوگی سیلاب بن جائے گی رحمت والی ہوگی کسی کو کیا پتہ ہے بڑی بڑی دنیا نے ترقی کی ہے اب ان کے ملکوں میں زلزلے آئے سیلاب آئے تو کسی کو نہیں پتا تھا وقت سے پہلے اگر کوئی عالم الغیر عالم بھی ہوتا ہے تو وقت سے پہلے ان کو بتا دیتا وہ شہر خالی کر دیتے زلزلے سے بچ جاتے یہ سب اللہ کے پاس ہی ہے وہ عالم معافل ارحام اور اللہ جانتا ہے کہ جو شکم مادر میں ہے وہ اس کی عمر کتنی ہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے عمر کتنی ہے شکی ہوگا بد بخت ہوگا نیک بخت ہوگا مالدار ہوگا حاکم بنے گا رعایا ہوگا کیا ہوگا کیا یہ ساری چیزیں اللہ ہاں اس میں سے ایک آدھ چیز کوئی عالم کے ذریعے سے پتہ چل بھی جائے کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے تو اتنی بڑی بات نہیں صرف اس لڑکے میں اتنی بات نہیں اس کا نیک ہونا برا ہونا اس کا مالدار ہونا صحت مند ہونا فلاں فلاں یہ سب <coughs> ماں ماں جو ہے نا یہ کلم عموم ہے اور جو چیز عام وہ تمام دائرے کو شامل ہوگی اس میں یہ ساری باتیں ہیں شکم مادر میں جو بیٹا ہے بچہ ہے اس کی عمر کیا ہے اس کا رزق کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے ہم نفس نفسم مادہ تک سے وہ پتا اور آپ کو کسی کو نہیں پتا کل وہ کیا کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ میں نے اللہ کا پہچانا ہے اپنی تدابیر کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کہ میں نے کوئی پروگرام بنایا کہ یوں کریں گے یوں کریں گے تو وہ پروگرام ٹوٹا ہوا پایا جبکہ اسباب سارے موافق تھے ہم نے جمعرات کے دن بات کی کہ انشاءاللہ باقی سبق پیر کے دن ہوگا تو دیکھو پیر کے دن نہیں ہو سکا یہ اللہ کے پاس ہے کل کیا ہونے والا ہے ماتدری نفسم ماضا تک سے وہ ادا وہ ماتدری نفسم بھی ایس ان کس زمین میں موت آئے گی کب آئے گی یہ سب اللہ کے پاس ہے تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں <clears throat> اس دن بھی یہ بات کہی تھی انبیاء علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے الہام اور کش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں وہ علم کلی نہیں ہوتا جتنا اللہ عطا کر دیں اتنا ہوتا ہے عالم الغیب علم کلی قدرت تامہ والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے سب چیزیں قرآن مجید نے اس توحید کی بات کو یعنی ایمانیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا آپ کوئی بھی مستند اردو تفسیر پڑھیں سب سے زیادہ جو قرآن مجید نے بحث کی ہے وہ توحید کے اوپر ہے ایمانیات کے اوپر ہے لاجا زبان و غرضین وغیر فلرز ولافسما اللہ کے علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے لا جو رتم ولا تبیرتم اللہ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ربك تو بات یہ اعمال کے لحاظ سے کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا چھوٹی نیکی کر رہا ہے سب کچھ اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے <clears throat> یہ تو علم کی بات ہے دوسری ایپ میں جو آخری سبق ہے وہ یہ کہ یہ جو نیند ہے یہ اقل موت ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان موت یہ نیند موت کا بھائی ہے بس اسی کے حکم میں ہے آپ نے دیکھا نا جو مصنون دعائیں ہیں کہ آپ کو سوتے وقت جو دعا پڑھنی ہے مختصر دعا بہت ساری دعائیں بات الکرسی بھی پڑھنی چاہیے گل بھی پڑھنی چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ وہ بھی لیکن جو مین دعا رات کو سوتے وقت پڑھنے کی ہے بسم اللہ اموت و آحیا اللہ کے نام سے ہی مرنا ہے اسی کے نام سے ہی زندہ ہونا ہے اور صبح جو اٹھنا ہے تو الحمد للہ اللہ احیانہ بادما اماتنا ویر نشود تعریف اس کی ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا حالانکہ نیند سے اٹھے ہیں لیکن دعا یہ ہے تعریف اس ذات کی جس نے ہمیں مرنے مارنے کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف دوبارہ پھر بھی جانا ہے یہ کیوں اس طرح دعائیں ہیں ایک تو یہ کہ نیند عقل موت کہا کہ انسان کو موت کا ادراک ہر روز ہوتا رہے موت یاد رہے موت بھول نہ جائے اپنی اصل منزل اور اصل جو جگہ ہے وہ نہ بھول جائے نو اصل موت ہر روز اس کا وہ کرایا جا رہا ہے اور دن کو بھی کیلولہ سنت کے اندازہ ہوتا رہے نو اصل موت پھر اس نے دعائیں یہ بتائیں کہ سوتے وقت بسم اللہ ابو تو حیا موت اور زندگی کا ذکر آیا اٹھتے وقت بھی دعا الحمد للہ اللہ جی اماتنا بادما النشور چوبیسویں بارے میں قرآن مجید نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون 24ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے فرمایا جی دوسرا رکوع اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ پاک روح کو قبض کر لیتے ہیں جب موت ہوتی ہے اللہ کی دم تمت فی منامحا اور اسی طرح جس کو نہیں مارتے تو نیند کے وقت جب روح اس کی لے لیتے ہیں اور مارنا مقصد نہیں ہے نیند میں فیوم سے کل لتی علیہ الموت تو جس کو مارنا ہے نیند میں اس کی روح لے لی پھر واپس نہیں بھیجتے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ سوئے اور وہ صبح نہ اٹھ سکے کہ نیند میں روح انسان کی جدا ہوتی ہے عارضی جدا ہوئی دوبارہ اس نے زندگی ابھی اس کی باقی ہے اس نے پوری کرنی ہے تو اللہ پاک روح جو نکالی تھی نیند میں وہ دوبارہ اس جسم میں واپس کر دیتے ہیں الاجل مسمہ جس وقت تک اس کی موت کا بھی ٹائم نہیں آیا وہ دوبارہ روح واپس آتی رہے گی لیکن جس کا آ گیا فیوم سے لدی قزاں علی ہل جس کی موت آ گئی وہ نیند کے مرحلے میں اسی گھڑی میں آنا تھا نیند اس نے اپنے لحاظ سے تو کی ہے لیکن اب روح واپس نہیں آئی اس کی اجر پوری ہو گئی فیوم سے کلتی تو اللہ اس کو روک لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سنت کے مطابق سونا چاہیے دعا پڑھ کے سونی چاہیے جب انسان دعا پڑھ کے سوئے گا کیا خبر کس کو اجل کس وقت اس کی ہے اگر دوران نیند اس کی موت آ گئی تو وہ خاتمہ بال ایمان ہے کہ اس نے بسم اللہ یا تو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یا کوئی صورت پڑھ کر سویا ہے تو بس من کان آخر و کلام ہی جس کا آخری جملہ جو ہوگا اس کے مطابق اس کا یہ جو خاتمہ بل ایمان کی بات ہے کوئی کلم شہادت پڑھ کے فوت ہو رہا ہوتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ یہ سب خاتمہ ایمان ہے ضروری نہیں کہ صرف شہادتین ہی پڑھتا ہوا اس کی روح قبض ہو تو وہی خاتمہ ایمان والا ہے حکم تو یہ ہے کہ جب کسی کا اندازہ یہ ہو جائے کہ وہ فوت ہونے والا ہے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو تو اس کے قریب خود یہ جو بیدار بیٹھے ہیں صحت مند یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد رسول ہو یہ پڑھیں تاکہ اس کے کانوں میں یہ بات جائے اور وہ بھی بڑھنا شروع کر دے اس کو کہنا نہیں چاہیے منع ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو آگے سے کوئی ایسا جملہ بے ادبی والا نہ کہہ دے چلو تم میری موت کے فلان کے فلان کے کر تلقینیں کرتے جا رہے ہو میں کب مرتا ہوں ایسے کوئی بھی ادبی والا اور جملہ کہہ دے جو کلمہ کفر کے قریب نہ ہو جائے اس لیے کہنے سے منع ہے اگر کہا ہے اور وہ بندہ مناسب ہے ایسے آگے سے بیٹھ بھی نہیں کہے گا تو کوئی بات نہیں لیکن منع اس لیے ہے کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے خود اپنی رضا سے اپنے اختیار سے اپنے خوشی سے پڑھے وہ خاتمہ بل ایمان ہے خاتمہ بل ایمان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے مقابلے میں بہت بڑی دولت ہے اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا جس کا خاتمہ ایمان ہے ورنہ پوری دنیا کی بادشاہ ہف تکلیم کا بھی بادشاہ بنا رہے خاتمہ ایمان نہیں تو وہ تو ایسا ہے کہ گویا تھی ہی نہیں حکمرانی تو وہ تین سو سال سوئے وہ سو سال سوئے جب پوچھا گیا تو ہم لبس تم کتنے سوئے ہو سابق آپ سے کالو لبس نہ یوم نو باز یوم ہم تو ایک دن سوئے ہیں یا نہیں یہ کلولے کا ٹائم تھا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں مقصد تین سو سال سونے کے بعد اس کے بعد جب وہ تھے تو انہیں تین سو سال کا اندازہ نہیں وہ ایک دن بھی پورا یقین کے ساتھ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اتنا سوئے ہیں یہ پوری زندگی اسی طرح ہی ہے جب گزر جاتی ہے دیکھو نا اب ہم کی بھی تیس سال پچیس سال چالیس سال پچاس سال گزر چکی ہے ایک لمحے میں اس ماضی کو سوچا جا سکتا ہے کہ بس گئی گزر گئی تو تھی نہیں تو بات یہ کہ جو پڑھ کر دعائیں سونا ہوتا ہے نا یہ نیند کے وقت ان کی بہت فضیلت ہے ایک تو بندہ پاک صاف ستھرا سوتا ہے رات کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے صبح کی بیداری صحیح ہو جاتی ہے دیکھو نا باوضو ہو کر دو گانا پڑھ کے انسان جو سوئے بہت بڑی فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص تحجت کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو رات کو جب سوتے ہیں تو اس وقت باوضو ہو کر اور دو رکعت نفل پڑھ کے اگر وطر نہیں پڑے تو ان نفلوں کے بعد وطر پڑے چار رکعت نفل پڑھ لے تو کا ثواب ملے گا اور یہ پاک صاف ستھرا ہو کر سوئے گا پاکی اور صفائی اللہ کو پسند ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی ظاہری تو ہم ہر روز شمپو مپو لگاتے رہتے ہیں باطنی صفائی یہ دونوں صفائیاں جمع ہو کر ایمان والے کی کوالٹی میں اضافہ کرتی ہیں تو رات کو یہ دعائیں پڑھ کے سوئے کس کو کیا پتا <clears throat> کب یہ امر آ جائے خاتمہ بل ایمان میں بتا رہا ہوں دونوں جہانوں کے مقابلے میں یہ بڑی دولت ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ بہت خطرناک موڑ ہے دوستو یہ بہت خطرناک موڑ ہے جس وقت روح قبض ہو رہی ہوتی ہے یہ بہت نازک موڑ ہے حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت سے ایسے کہ جنہوں نے زندگی میں ریاضتیں کی مجاہدے کیے بڑے بڑے نیک کام کیے روزے رکھے نمازیں پڑھی لیکن خاتمہ بل ایمان نصیب نہیں ہوا ایسی ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس وقت کل میں کفر نکل آیا اور بہت سے ایسے کہ جن کی زندگیاں ایسے ویسے گزری لیکن ان کی کوئی نیکی اند اللہ ایسی مقبول تھی تھے تو ایمان والے جب موت آنے لگی تو دنیا حیران ہو گئی ایسا ویسا آدمی تھا لیکن یہ تو اونچے آواز کے ساتھ کل میں شہادت پڑھتا ہوا رخصت ہو گیا تو یہ کسی کو کیا پتا ہے کہ میری اس وقت کیا حالت ہوگی لہذا یہ انسان کے معمول حدیث میں جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کہہ رہا ہوں رات کو وضو کر کے دو رکعت نفر پڑھ کے حدیث میں دانت بھی صاف کر کے سویا کرو حدیث میں دانت کی مسواک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا جو اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے مسواک کر کے رہتا ہے سوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں فضیلتیں فضیلتیں ایک عام فضیلت یہ ہے کہ اس کو خاتمہ بن ایمان نصیب ہوگا اور ہمارے ہاں شہر میں تو اکثر لوگ رات کو سو دیر سے سوتے ہیں تو تہجد کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں کہ صبح نہیں بھی اٹھ سکے دو چار نقل پڑھ کے وطر پڑھ کے اچھی طرح وضو بنا کے مسوار کر کے آج یار تیسرا دن جو ہے دانتوں کا مریض ہے فلانا مریض ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ ہم سنت کے پیروکار نہیں ہیں پابند نہیں ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کا یا وضو کرنے کا آپ معمول دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنا رگڑتے ہیں مسواک کو آپ اتنا رگڑتے ہیں کہ کہیں زخم نہ بن جائے کہ تو آپ پوچھتے بھی تھے کہ آپ حضرت اتنا کیوں مسواک کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتوں کی اکثر حاضری رہتی ہے تو ان کو اس مہک سے بھی اس ہمک سے بھی ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے میں اس لیے بار بار تازہ مسواک کرتا ہوں تو مسواک کرنے والے حکیم سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ جو شخص مسواک کا پابند ہے میں گارنٹی دیتا ہوں زندگی میں کبھی اس کے دانت خراب نہیں تو وہ کیڑا نہیں تو پلا نہیں اب حکمت کی بات سے واپس آتے ہیں پر میں وہ ہے جو رات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے پھر تمہیں دن کے لیے اٹھا دیتا ہے جس کی زندگی ابھی ہے سما سکوں پھر اجل مسمہ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 ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم وهو القاهر فوق عباده وہ اللہ وہ ہے جو غالب ہے اپنے بندوں پر اور تمہارے اوپر اعمال لکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے مقرر کر رکھے ہیں حتیٰ اذا ایزا احدکم الموت یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس جب موت آ جاتی ہے توفت ہو رسو لونا تو ہمارے فرشتے پھر موت یعنی روح قبض کر لیتے ہیں وہ ہم فرتون اور وہ حکم کے ماننے میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کرتے ثم مدو اللہ مولا الحق پھر تم پھر لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا جاتا ہے اللہ کی طرف جو ان کا مولا برحق ہے اللہ سنو اسی کا ہی حکم ہے اسی کا فیصلہ ہے وہی آخرت میں بھی فیصلہ کرے گا وہ ہوا الحاث بین اور وہ حساب کرنے والوں میں بہت جلدی حساب کرنے والا ہے بات کل ہو رہی تھی کہ موت بھی نیند بھی اپل موت ہے موت کے آئی ہے نیند بھی اس میں بھی روح قبض ہوتی ہے پھر جس کا اجل ابھی نہیں آیا تو روح واپس آ جاتی ہے پھر کچھ عرصہ وہ زندہ رہتا ہے پھر جب اس کی اجل آ گئی پھر فوت ہو گیا آج کے سبق میں بھی تقریباً یہی ذکر ہے کہ کچھ فرشتے ہیں موت کے کچھ گرامن کاتبین ہیں کچھ حفاظت والے ہیں فرمایا ربو القاہر فوق عبادی وہ اللہ وہ ہے جو غالب ہے اپنے بندوں پر جو فیصلہ اس نے کرنا ہے جو کام نافذ کرنا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا کسی پر بیماری نافذ کرنی ہے کسی کو صحت دینی ہے کسی کو عزت دینی ہے مصیبت دینی ہے ذلت دینی ہے موت دینی ہے تو وہ غالب ہے اللہ اپنے بندوں پر اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ویرسل علیکم حفظہ اور تمہارے اوپر اس نے اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کو قرآن مجید نے دوسرے مقام آخری بارے میں فرمایا ہے کہ کاتبین یا علمون ما تفالو کہ کچھ فرشتے لکھنے والے ہیں اور جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ لکھتے رہیں گے یہ فرشتے جو ہیں کاتبین ان کا کام ہے انسان کے اعمال کو لکھنا ایک فرشتے اور ہیں کہ جو انسان کی حفاظت والے ہیں ایک فرشتے جو انسان کے گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح ایک فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لے جا کر اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں ایک فرشتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہیں کہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو اضافی طور پر ساتھ دے دیے جاتے ہیں ایک فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ ایک جماعت ان کی الگ ایک مخصوص رہتی ہے ایک فرشتے ہیں جو حفاظ کے ساتھ علماء شہداء مجاہدین کے ساتھ ہوتے ہیں یہ الگ الگ سب کی ڈپٹیاں ہیں تو یہاں پر جن فرشتوں کا ذکر ہے یرسل علیکم حفظا حفظہ کہتے ہیں کرامن کاتبین کو جو انسان کے نامہ لکھنے کے لیے مقرر ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی چیز نہیں چھوڑتے انہیں اختیار بھی نہیں ہوتا ہے کوئی چیز کم کرنے کا یا اضافہ کرنے کا من جانب اللہ جب امر آ جائے کہ اس کا یہ گناہ معاف کر دو مٹا دو تو وہ مٹا دیتے ہیں لا یغادر سزیرہ ولا ما ازلم يظلم ربك احدا ذرہ برابر بھی یہ چیز نہیں چھوڑتے اور انسان اپنے عمل نامے کو پوری طرح صحیح درست پائے گا میدان حشر میں آپ نے سامنے دیکھ لے گا کہ ہاں یہ سارے میرے عمل ہیں اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ قاف میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب پارہ ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب عتید کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے کوئی جملہ بولتا ہے کہیں جاتا ہے کہیں دیکھتا ہے کیا کر رہا ہے وہ اللہ لدیہ رقیب عتید اس کے قریب اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور زبردست ہیں وہ اس کا وہ لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ برامن کاتبین ہے جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں اس کا ذکر فرمایا لہو معقبات من بین ابی و من حلفی یا فضول من امر اللہ کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں وہ احتیاط کرتے رہتے ہیں جب تک اس شخص کے لیے اجل مقرر نہ ہو اور اللہ کی طرف سے یہ طے نہ ہو کہ یہ اس وقت اس پر یہ مصیبت آنی ہے یا اس پر موت آنی ہے اس وقت ان فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے عام عمومی طور پر فرشتے گویا کہ مصیبت سے بچاتے رہتے ہیں اور یہ تقریباً ہر بندے کو یہ مشاہدہ ہے کئی دفعہ وہ ایسی جگہ سے وہ بچ جاتا ہے جیسا کہ بچنے بچنے کی اس سے وہ بچنے کی امید نہیں ہوتی وہ بچانے کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کو بچانے کے لیے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے وہ فرشتے جس کو فرمایا لہو و اکبات امن بے دئی امن منقل کے لیے فضول دو طرح کے فرشتے تیسری طرح کے فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ گھر والے فرشتے یہ گھروں میں فرشتے رہتے ہیں جو گھر نیک ہوتے ہیں اور ان میں ذکر وزگار تلاوت اور موانے فرشتے کوئی چیز گھروں میں نہیں ہے وہ تصاویر ہیں بت ہیں بلا وجہ لٹکائے رکھتے ہیں لوگ اپنی جوانی کو تصویر کو وہاں لٹکا کے رکھتے ہیں پھر بڑھاپے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح میں جوان تھے بعض عجیب عجیب بیوقوف لوگ ہیں فلاں بادشاہ سے محبت ہے تو اس کی بڑی سی تصویر لگا کے رکھتے ہیں اور فلاں فلاں تصویر ضرورت کی اپنے گھروں میں صندوق برس وغیرہ کہیں دراز میں رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں بغیر ضرورت کے نمائش کے لیے تصویر لٹکانا رکھنا بت وغیرہ اس طرح یہ رحمت والے فرشتوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں اور ساتھ ہی کتا شوقیہ نہ شکار کا ہے اور نہ حفاظت کا ہے اگر حفاظت کا کتا ہے یا شکار کا کتا ہے تو شرم اس کی اجازت ہے لیکن شوقیہ کتے جس نے رکھے ہوئے ہوں تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے گھروں میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں گھر کی حفاظت کرتے ہیں جو شخص گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھ کے نکلتا ہے ایت الکرسی رات کو پڑھتا ہے صبح پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے وہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر آئے تو دعا کر کے آئے اور جب گھر میں داخل ہو دعا کرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالانکہ تالا تو یہ خود کھول رہا ہے تو اس کو یہ کیوں حکم ہے کہ آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہو اس لیے کہ گھر میں فرشتے موجود ہیں اس کے سلام کا وہ جواب دیں گے اسے حکم ہے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم تین طرح کے فرشتے ہو گئے چوتھی طرح کے فرشتے وہ خاص فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں اس کے ساتھ اور سکون ہونے کا بھی انتظام کرتے ہیں جس کو قرآن مجید نے بتایا ہے نہن اولیا کم فی الحیات دنیا و فی الخرا ولکم فیحا ماتشت فی ہا ماتدا نہن اولیا کم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ یہ نحن اولیاء حکم الحیات دنیا اور بشارت اور سکینت نازل کرنا یہ من جانب اللہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو انسان کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا دوست ہے آپ زندگی سکون سے گزارے ہیں یوں ہے کوئی آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم و حضر نہیں ہے یہ فرشتے مزید مخصوص ہیں نیک بندوں کے ساتھ علماء اولیاء صلحاء عابدین کے ساتھ یہ فرشتے مقرر ہیں اور ایسا بندہ زندگی کے مایوسی موڑ میں نہیں آتا جس کے ساتھ جس کا نیکی کا یہ نظام ہو تو اس کے ساتھ فرشتے اس کو تائید کرتے رہتے ہیں خوشخبری سناتے رہتے ہیں مصیبت پر جب صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی وہ خوشخبری اور چار طرح کے فرشتے ہو گئے پانچویں فرشتے انسان کے حاضری لگانے والے فرشتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یومیہ حاضری لگاتے ہیں اور پھر وہ حاضری پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس فرمایا کہ تم عصر کی اور صبح کی نماز با جماعت کی زیادہ پابندی کرو کہ وہ فرشتے جو حاضری والے ہیں ان کے نمبر تبدیل ہوتا ہے وہ ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے عصر میں اور فجر میں تو جن کو وہ عصر میں پاتے ہیں پھر فجر میں پاتے ہیں پھر آتے ہیں تو وہ تو پھر نماز میں تھے لوگ تو ان کی اسی طرح کی حاضری پھر اللہ کے پاس پہنچتی ہے جو لوگ نماز با جماعت میں حاضر ہوتے ہیں یہ پانچ طرح کے فرشتے چھٹا گروہ ایک فرشتوں کا ہے جو ہفتہ وار حدیث میں آتا ہے یوم الخمیس ہر جمعرات کو انسان کے اچھے یا برے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں یہ الگ جماعت ہے فرشتوں کی جو نگرانی میں رہتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ اس کی بڑی دسترس ہے انشاءاللہ اس موضوع میں بات آئے گی آج نہ ہوئی تو کل کریں گے اس کی بڑی دسترس ہے ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یوم یہ کتنی مرتبہ دیکھتا ہے جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے تو جن لوگوں کو اس نے کل پرسوں چند دن بعد روح قبض کرنی ہے تو ان کی وہ جب حاضری دیکھتا ہے مسجد میں کہ نماز ادا کرنے والے یہ مومنین ہیں ان کے قریب سے شیطانوں کو وہ بھگاتا رہتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں نمازی لوگ ہیں ایمان والے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب روح قبض کرنے لگوں تو اس وقت شیطان اس کے قریب آ جائے اور خاتمہ بل ایمان اس کا نہ ہو لوگوں کو دیکھ کر نماز میں حاضری دیکھ کر جن کی روح چند دن بعد قبض کرنی ہے ان سے شیطان کو دور بگاتا رہتا ہے تاکہ وہ ان کا خاتمہ بھی ایمان یقینی ہو جائے شیطان ان پر کوئی حملہ نہ کر سکے شیطان ایسے موقع پر ضرور بضرور کوشش کرتا ہے کہ یہ آسان کام ہے کہ پوری زندگی اس ایک شخص نے ریاضت میں عبادت میں بزرگی میں گزاری ہے اب آخر میں آ کے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کامیاب ہوا شیطان کہ اس شخص کی پوری زندگی ضائع چلی گئی ہے یہی بات جو کل بھی سبق میں گزری ہے کہ دنیا آخرت میں سب سے بڑی قیمتی دولت ایمان کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جائے پانچ طرح کے فرشتے ہو گئے چھٹی طرح کے فرشتے وہ ہیں جو سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ کے ہاں جس کو قرآن مجید نے سورہ دخان میں اور احادیث میں شب برات یعنی پندرہویں شابان میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وغیرہ اس میں سالانہ رپورٹ ہے اور اگلی سالانہ رپورٹ اللہ پاک کی تکمینی امور کی وجود میں آتی ہے یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مبارک راتوں میں جہاں اعمال کا پیش ہونا یا تقدیر تدبیر لکھے جانا جو شخص عبادت میں ہو اور اس کی حاضری لگ رہی ہو تو پھر اس کی حاضری اچھی لگتی ہے اور آگے نظام بھی اس کا اچھا بنتا ہے تقوینی امور کے آنے والے سال کے لیے انتظام کیا جاتا ہے سابقہ سال ماضی والے سال کے اعمال خیر یا بد کی رپورٹ پیش کرنے والے یہ جماعت ہے فرشتوں کی چھٹی ایک جماعت فرشتوں کی ہے جو اللہ کے نیک بندے خصوصاً وہ جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو صحیح طالب علم ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں اور یہ شخص اس کے ساتھ یہ طالب علم اس طالب علم جو حفظ کرنے والا ہے اس کے ساتھ یہ نورانی جماعت فرشتوں کی پکی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی طالب علم دوران حفظ فوت ہو جاتا ہے تو آخرت میں جب جائے عالم فرزک میں اس کو کلاس دی جاتی ہے فرشتہ استاد اس کے لیے مقرر ہوتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ جتنے پارے آپ کے رہتے ہیں پورے قرآن مجید کے حفظ میں سے وہ اتنے پورے کر کو حفظ کرو اتنی فضیلت ہے اس طالب علم کی اور بعض طالب علم جب وہ صحیح نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر طالب علم جو صحیح طالب علم ہے نیک نیتی اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے تمام دیگر اسلامی ہدایات اور شریعت کے احکام کا لحاظ کر کے تو اس کی یہ فضیرت ہے کہ فرشتے یہاں پر جن فرشتوں کا ذکر ہے فرمایا وہ عبادی وہ یورسل علیکم حفظا اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور تمہارے اوپر اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اعمال لکھتے رہتے ہیں بس یہی اعمال آخرت میں پیش ہو جائیں گے اللہ پاک تو علیم و بذات صدور ہے قادر ہے خالق ہے اس کی قدرت محیط ہے اسے یہ کرامن کاتبین کی ضرورت کیا ہے وہ تو خود جانتا ہے پھر یہ لکھوایا کیوں جا رہا ہے مفسرین نے اس کا سوال لکھ کے جواب دیا ہے کہ آخرت میں ایک حساب ہوگا میزان ہوگا ایک نظام عدل ہوگا تو اس کے لیے ایک دستاویز اللہ پاک اتمام حجت کے لیے تیار کرائیں گے اور کوئی شخص بھی اپنے عمال نامے کا انکار نہیں کر سکے گا باقی بات ان شاء اللہ کل کر بات کل ہو رہی تھی کہ فرشتوں کی جماعتیں مختلف موقعوں پر مقرر ہیں جس پہ چھ جماعتیں میں کل کے سبق میں بتا چکا ہوں ساتویں جماعت ہے فرشتوں کی جو حفاظت والی جماعت ہے اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم سات فرشتے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو فرشتوں کی جماعت ساتویں ہے اس کا کام ہے انسان کے روح کو قبض کرنا اسی کو یہاں ذکر فرمایا حفظ سے مراد تو کرامن کاتبین ہیں حتہ جاء احدکم الموت تمہارے اوپر جب اجل آ جائے تو ہمارے فرشتے روح نکال لیتے ہیں رسول رسولونا جمع کا سیگا لایا رسول سے مراد جہاں فرشتے ہیں رسول کی جمع ہے جو فرشتے روح نکالنے کے اوپر مقرر ہیں اصل میں تو وہ فرشتہ ایک ہی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہاں پر قرآن مجید نے جمع کا سیگا استعمال کیا ہے رسولانا ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو وہ تو ایک ہے تو اس کے جواب مختلف احادیث کی روشنی میں محدثین نے دیے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ مددگار فرشتے اور بھی ہوتے ہیں جو اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس لیے رسولنا لفظ استعمال کیا ہے بعد نے لکھا ہے کہ اس کے جو مددگار فرشتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہی ہوتے ہیں کرامن کاتبین کو جب بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس بندے کا وقت آ گیا ہے موت کا ٹائم آ گیا ہے تو یہی لکھنے والے فرشتوں کی آپ لکھنے والی ڈپٹی ختم ہو جاتی ہے جیسے روح نکلنا شروع ہوتا ہے حالت نظر شروع ہوتی ہے تو ان کا جو کام ہے ان کے ذمہ مقرر ہے گرامر کاتمین وہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے تو یہی فرشتے گرامر کاتمین ملک الموت کے ساتھ لگ جاتے ہیں روح نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ علیہسراد وسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی جگہوں میں انسان مرتے ہیں تو آپ نے اگر اس کا روح قبض کیا ہے تو اسی ٹائم پر فلانے علاقے میں روح قبض ہوا ہے پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک ہی لمحے میں اکٹھی امبات ہو رہی ہوتی ہیں اس علاقے میں بھی اس علاقے میں بھی اس علاقے میں بھی تو یکدم آپ کس طریقے سے روح نکالتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے میرے ساتھ اذن متعلق ہے کہ میرا دسترس اس جانداروں کے اوپر اس طرح ہے جیسے کہ ایک تگاری ہو اور اس کو انسان دیکھ رہا ہے تو اس تگاری کے اوپر برتن کے اوپر انسان کی پوری نظر ہے ایسی پوری دنیا کے اوپر میرا اس طریقے سے تسلط ہے اور اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے اور میں یومیہ ہر شخص کو کئی دفعہ دیکھتا ہوں اور اس کی وہ جانچ پڑتال کرتا ہوں کہ اس کے اتنے دن رہ گئے ہیں اس کے اتنے سال رہ گئے ہیں اس کے اتنے کتنے دن بعد موت آئی ہر انسان کو یومیہ اتنا دیکھتا بھی ہوں اور ہر کے اوپر یوں ہے اور جب روح کا نکالنے کا وقت آتا ہے تو میں اللہ کے اذن سے روح کو یہ کہتا ہوں کہ نکل جاؤ تو روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہے کہ جیسے چٹکی میں آ گئی جتنوں کی روح یکدم مجھے نکالنی ہے بس صرف میں نے کہنا ہے کہ اتنوں کی روح نے اب نکل جانا ہے بس وہ نکل جاتی ہے اللہ کی طرف سے مجھے یہ عزم ہے یہی سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہ اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دنیا میں بہت جگہوں پہ روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہر جگہ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے بھی اس کا جواب یہی دیا کہ وہ ایک تشت کی مثال ہے جیسے ہمارے سامنے وہ برتن وہ جو پورا اس کے خط و خال نظر آ رہے ہیں ایسے ہر وقت اسرائیل کے سامنے پوری دنیا ہے اور اس کو نظر آ رہی ہے اور اس کی گرفت میں ہے اللہ کے عمر سے جب جس کا روح نکالنا ہو جس جاندار کو بھی مارنا ہو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں مارنا ہے رہی بات یہ توفت ہو رسولنا کہ ہمارے فرشتے روح نکال لیتے ہیں یہ ساتویں جماعت ہے فرشتوں کی روح نکالنے کے وقت ایک آٹھویں جماعت ہے روح نکالتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ دو جماعتیں فرشتوں کی ہر جس کی روح نکل رہی ہے اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں ان کے چہرے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے کفن ہوتا ہے رومال ریشمی ہوتے ہیں جنت کے اور وہ بیٹھے ہیں روح نکالنے والے فرشتے اور ہیں وہ دو حدیث میں آتا ہے نا کہ چار ہوتے ہیں دو سر کی طرف ہوتے ہیں دو پاؤں کی طرف ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ روح نکلنا شروع ہو جائے بس وہ روح نکل جاتی ہے تو جو دوسرے گروہ ہے فرشتوں کا جو آٹھواں بتا رہا ہوں وہ ایک گروہ ایسا ہے کہ خوبصورت ہے اور جنت کے اس کے پاس کپڑے ہیں وہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور دوسرا ایک گروہ ہے ان کی شکلیں ڈرونی ہیں اور ان کے پاس بدبو دار نما کھردرا آرام دہ نہیں وہ اس طرح کا کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے یہ دونوں جماعتیں فرشتوں کی من جان اللہ مقرر ہوتی ہیں اگر روح نکالتے وقت وہ ایمان خاتمہ ایمان ہوا ہے وہ شخص نیک ہے پرہیزگار ہے تو روح نکالنے والے فرشتے فرشتوں کے پاس جیسے وہ روح نکالتے ہیں یہ دونوں جماعتیں پہنچ جاتی ہیں وہ خوبصورت فرشتوں کی جماعت جن کے پاس جنتی کپڑا ہے اور وہ بد شکل فرشتوں کی جماعت جن کے پاس جہنمی کپڑا ہے ڈار نما تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے تو پھر وہ جنت والے فرشتے اس کو جنتی لباس میں اس روح کو لے لیتے ہیں اور علی میں لے جاتے ہیں اور ہر آسمان کے اوپر جب دروازہ کھلتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ استقبال ہوتا ہے اس نیک روح کا استقبال ہوتا ہے اور پھر اس آسمان کے کچھ فرشتے بھی اعزازن اکرامن اس نیک روح کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک اپنے رب کی طرف جاؤ راضیتم مرضیہ یہ جملے پڑھتے ہیں وہ فرشتے اللہ آپ سے راضی ہے آپ کی روح آپ اللہ سے راضی ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ نیک گروہوں میں چلے جاؤ یہ الجین میں روح چلی جاتی ہے اگر وہ شخص بدعمل ہے مشرق ہے کافر ہے اس طرح کا ہے تو وہ جو روح نکلی ہے تو اس وہ اس گروہ کے حوالے ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ نما کھر قسم کا کپڑا ہے اور بدبو دار ہے اس میں وہ لے ہیں اور وہ بھی لے کے اوپر ہی جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے بتایا لا تو فتح ابواب السماء جب فرشتے پوچھتے ہیں کیوں دروازہ کٹتا رہے ہو آسمان والے فرشتے تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی روح قبض کر کے لائی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سی روئے ہیں پکیزہ روئے ہیں خبیص روئے ہیں یہ بتاتے ہیں خبیص روئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے تو لهم باب السماء آسمانوں کی طرف علیین کی طرف ان روحوں کو اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے دوسری جگہ پہ قرآن فرمایا میں یشرف اللہ خر من السماء کہ جس شخص نے شرک کیا ہے بدکار روح ہے جب اوپر جاتی ہے خر من فقا انتفت السما دروازے تو نہیں کھلتے لیکن پھر اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے اس کی ذلت کرنے کے لیے تو فتخ جیسے مردار پرندے کو نیچے یوں پھینک دیا جاتا ہے جدھر بھی جا کے گرے پھر ادھر سے وہ فرشتے اس کو روح کو اٹھا کے سجین میں لے جاتے ہیں جو تہ در طے ہے اللہ عالم یہ عالم برزخ ہے بعد نے کہا کہ جو سمندری علاقہ ہے سارا اسی کے نیچے جانب ہی جانم ہے یہی تو وجہ ہے کہ وہی زل بخار و سجرت وہی یہ سارا سمندر آگ بن جائے گا یہ سارا جانب کے اوپر ہی ہے بہرحال یہ اللہ عالم اس کی یہ ترتیب ہے کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو یہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اور اعزاز کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر اوپر آسمانوں پہ ان کا استقبال ہوتا ہے اور جو بد جڑ ہوئے ہیں ان کو وہیں سے نیچے پھینک یہاں پر یہی فرمایا جب موت تم میں سے کسی کے اوپر آ جاتی ہے اجل آ جاتی ہے توفت ہو سلونا تو ہمارے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں وہ ہم لائفر تم یہ ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کرتے کہ کسی کو شریف دیکھ کر کسی کے گھرانے کو اچھا دیکھ کر میں چلو یار یہ سارے پریشان ہو رہے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یوں ہیں اس کے بہت سارے مسائل ہیں تو اس کے روح ترس کھا کے قبض نہیں کرتے ہیں یا کوئی بندہ زیادہ سرکش ہے یہ زیادہ گنگار ہے تو اس سے اللہ بھی ناراض سب فرشتے بھی ناراض پوری کائنات ناراض ہوتی ہے اس سے تو ایسے شخص کا جلدی روح وہ قبض کر لیں نہیں وہ حکم کے مطابق ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ تھوڑے سے بے چین تھے جیسے کہ روح نکلتے وقت ایک بے چینی تبھی ہے اس بے چینی کی بہت باتیں ہیں وہ کیا بے چینی ہوتی ہے اس کی کیا کیا کیفیتیں بہت لمبی تفصیلی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روح نکلتے وقت اللہ مبر رفیق کے اعلیٰ کہا تو وہ کون سی بے چینی تھی وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ہے وہ ایک عام مومن شخص کو بے چینی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمر رفیع کے لیے ایک مستقل انشاءاللہ کسی وقت پر بات کروں گا روح نکلتے وقت یہ مختلف طرح کے اخبار ہوتے ہیں اور یہ بے چینی کیسی کیسی ہے اس صحابی کو بے چینی ہو رہی جو ظاہر نظر آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ملک المعود کو کہ آپ یہ تو مومن ہے میرا صحابی ہے آپ مومن کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کرو آپ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں کہ یہ بے چین ہے تو